اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا پھر ان سے کہا ہو جاؤ بس وہ ہو گئے